ابو ایاس نے خبر دی کہا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ سواری پر صورت الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے صحیح بخاری نمبر پانچ ہزار چونتیس